حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ازان وہ لوگ دیں جو زیادہ بہتر یعنی نیک ہوں اور تمہیں نماز وہ افراد پڑھائیں جو قرآن پڑھنے والے یعنی حافظ اور عالم ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو چھبیس